سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم سے اپنا تعلق جوڑا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس سے قیامت کے دن کوئی نفل یا فرض عمل قبول نہیں ہوگا سننے ابو دابود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چودہ